کہ من ہم اہل سننا اہل سنت الجماعت کون ہیں اور اس کی کچھ تشریح اس کی مقدار کی تھی اور پھر جو ان میں سے اہل سنت الجماعت سے نکلے ہوئے افراد تھے ان فرقوں کی بات بھی ہوئی تھی کہ کن لوگوں نے اہل سنت والجماعت نے جو دین کے اصول مقرر کیے تھے اسے انحراف کیا شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ محض عقل کی بنیاد پر دین کو پرکھنا چاہتے ہیں فمن حاض القسم اس قسم میں وہ لوگ ہیں جو عقل کی بنیاد پہ سوال القبر قبر کے سوالات کیا حل یا اس کی کیفیت کو دریافت کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ قبر میں ایک آدمی کو دفن کر دیا گیا اب اس انسان کے سوالات کی وہاں کیا کیفیت ہے اب کوئی کہتا ہے کہ عقل میں سمجھاؤ تو یہ بات عقل میں آنے والی بظاہر نہیں ہے اسی طرح وزن العمال اور اعمال کا وزن والمرور على سراط اور سراط مستقیم پر چلنا و رویہ اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنا و کرامات الاولیاء اور علی اللہ کی کرامات فہذا کلہو فہذا کلہو ظہر بہی الكتاب والسنہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کتاب اور سنت نے واضح طور پر بیان کی ہیں بچرا علیہ سلف اور سلف صالحین نے بھی یہ باتیں کہی ہیں بلاکن ذا کا نتا کل معقولی انہا بزام قومن کرا و لیکن جن لوگوں نے عقل کے متعلق یہ کہا کہ ان سب چیزوں کو ہم اس سے ثابت کریں تو ایسے لوگوں نے یا تو انکار کر دیا اور یہ تعویل کی یا تعویل کی وقال قوم اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آمنا بذادق ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائے و علم ندر حقیقت ابو اگرچہ ہمیں ان حقائق کا ادراک نہ ہو ولم یشد لہ المعقول عندنا اور اگرچہ ہماری عقل میں نہ آئے ونحن نقول اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آمنا بذالک کلہی علی بینت من ربنا ہم ان تمام عقیدوں کو مانتے ہیں اس دلیل کی بنیاد پہ جو ہمارے پروردگار کی طرف سے ہماری سمجھ میں آئی ہیں وشاہدہ لہ المعقول عندنا اور ہمارے نزدیک عقل بھی ان چیزوں کی گواہی دیتی ہے یہ جو یہ آخری پیراگراف ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے متعلق تحریر فرمایا اس کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان عقائد کا ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو چیزیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت کی نہیں ہیں اور ان میں وہ پھر بتاتے ہیں کہ فلاسفہ کا آپس میں کیا اختلاف ہے اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں جہاں سے بات انہوں نے شروع کی یہ فرمایا کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو عقل میں آتے ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو عقل میں نہیں آتی ظاہر ہے کہ عقل کا میدان محدود ہے اور عقل کی ایک حد ہے اب آدمی یہ چاہے کہ تمام کی تمام چیزیں اس عقلی میدان میں پوری طرح سمجھ میں آ جائیں نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ عقل کی بنیاد پر جھگڑا کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض عقل کی بنیاد پہ ساری چیزیں انہیں سمجھا دیں گے نہیں ہوا مثلا حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آئے اور انہوں نے کفار مکہ نے جہاں عجیب و غریب مباحث تھی یعنی وہ تو بنیادی طور پر بظاہر دو ہی تھی کہ ایک اللہ اللہ تعالی کی توحید کا معاملہ اور دوسرا معاملہ آخرت میں اللہ کو جواب دینے کا لیکن انہوں نے آ کر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے ایک تیسری بات پر بحث شروع کی اور وہ تقدیر کی بحث اب تقدیر ایسا مسئلہ ہے جو خالصتاً عقل میں آ ہی نہیں سکتا کسی آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقل کی بنیاد پہ ان لوگوں کو کیسے سمجھا دیتے تقدیر کا ایک پہلو جا کر ملتا ہے اللہ کے علم سے کہ اللہ تعالی کو یہ علم تھا یا نہیں تھا کہ اس انسان نے انیس سو اسی میں پیدا ہونا ہے اور دو ہزار میں اس نے فلاں جگہ سے فلاں ڈگری حاصل کرنی ہے اور دو ہزار دس میں پھر اس کی شادی ہو جائے گی پھر اس کے بچے ہوں گے اتنے تو خدا کے علم میں تھا یا نہیں اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خدا جاہل ہے اللہ اور جہالت عیب ہے اور خدا میں یہ بات نہیں مانی جا سکتی دوسری طرف دیکھ لیجیے وہ کہتا ہے اللہ کو سب چیزوں کا علم تھا اچھا اللہ کو علم تھا تو اس نے لکھ دیا تھا بس ٹھیک ہے یہ بات یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی اب آگے وہ کہتا ہے اس کے لکھے کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا اگر اس نے نہ لکھا ہوتا کہ سن دو ہزار دس میں میری شادی ہو جائے گی تو ممکن ہے میں پانچ میں کر دیتا ہے میں پندرہ میں کر دیتا یہ تو اس نے لکھ دیا اب اگر اس کے لکھے پر بحث کی جائے تو پھر انسان مجبور ہو گیا اور سارا اختیار اللہ کی طرف چلا گیا تو جب مجبور اپنے آپ کو مانے گا تو پھر ثواب کیسا اور عذاب کیسا پھر تو انسان مطلق مجبور ہے اہل سنت والجماعت نے جو درمیان کی راہ اپنائی انہوں نے یہی ہمیشہ کہا کہ انسان اپنے اعمال میں مختار اور نتائج میں مجبور بس چھوٹا سا فکر ہے لیکن یہ عقیدے کی روح ہے کہ انسان اپنے اعمال میں مختار ہے اور اس کے نتائج میں مجبور ہے ایک انسان اعمال میں مختار اس معنی میں ہے وہ نماز کرتا ہے روزے رکھتا ہے اچھائی کے کام کرتا ہے دنیا میں بھی آسان چیزیں جن کے لیے وہ کام کرتا ہے مگر انجام کا نتائج اس کے کیا نکلتے ہیں اس کے قبضے نے ٹھیک ہے میں نتیج کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو نہیں پہنچ سکا ناکام ہو گیا اب نتائج میں وہ مجبور نتائج کے نہیں ایک آدمی تمام وہ ذرائع اپناتا ہے کہ اولاد ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ساری میڈیسن اور سب چیزیں اور اولاد نہیں ہوتی ایک آدمی ہے جو لڑکے کی تمنا کرتا ہے اور لڑکی پیدا ہو گئی اور لڑکی چاہتا ہے لڑکا پیدا ہو گیا تو آدمی اعمال کو اختیار کر سکتا ہے جو نتائج ہیں اس پہ آدمی پہنچ کے مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتا وہ ایسے ہی ہوگا جیسے تارا شالو جائیں گے اور ٹھوکر جہاں سے لگنا شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کو اللہ تعالی کے کاموں میں سمجھ لیا گیا اللہ تقدیر اللہ کے کاموں میں سے نہیں وہ اللہ کی صفات میں سے اللہ کا فعل الگ ہے اور اللہ کی صفت الگ ہے اور جہاں بھی صفات والی اعلیٰ کے متعلق بات آئی تھی اس موقع پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ والد اعلیٰ کی صفات ایک حد تک سمجھ میں آ سکتی ہیں اس سے زیادہ عقل اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی اب حق اعلیٰ شاہ کی کیا صفات ہیں اللہ کہاں ہے وہ اس کائنات میں داخل ہے یا اس کائنات سے باہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنے چلے ہیں کہ اس دنیا میں کس جگہ پر ہے اب ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر جگہ پہ ہے وہ کہتا ہے دوسرا کہ اللہ تو ہر جگہ پہ ہو نہیں سکتا اس کے دلائل ہو دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے اللہ عرش پہ ہے اور یہ گمراہی جب چلنا شروع ہوئی مسلمانوں میں ابتدائی دور میں تو اس گمراہی کا اتنا اثر ہوا کہ معاذ اللہ ظالموں نے یہاں تک کہا کہ خدا عرش سے چار انگلی کے برابر کم ہے اور کچھ نے کہا چار انگلی کے برابر زیادہ ہے بچی اس طرح کی گمراہیاں تھیں جو اس وقت بھی تھیں اور اب تک موجود جن لوگوں کو مذہبی دنیا سے واسطہ نہیں پڑا تو نہیں جانتے کہ یہ جب مذہبی دنیا میں اس قسم کی مباحث چلتی ہیں تو کس قدر شدید گمراہی تک نوبت پہنچاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں معاذ اللہ تو تقدیر بھی نہیں مسائل میں سے تھا جو اللہ کی صفات میں سے ایک صف ہے اور خدا کی صف کو کسی حد تک نہیں سمجھا جا سکتا ہے سو فیصد نہیں سمجھا جا سکتا یہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تقدیر پر جھگڑنے لگے اور کہنے لگے جی تقدیر کیا چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ آیات نازل کی اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اس مسئلے میں آ کے آپ سے جھگڑا کرتے ہیں آپ سے بحث کرتے ہیں مطلب یہ تھا کہ صرف محض عقل کی بنیاد پہ یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آ سکتی اسی طرح یہ قبر کے سوالات ہیں اب قبر میں انسان چلا گیا وہ تاریخ اجرے میں بند ہے اب اس میں کیا کیا سوالات ہوں گے کیا چیزیں پوچھی جائیں گی پانچ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ پانچ سوالات قبر میں کیے جائیں گے چار سوالات پہ تو سب لوگ متفق ہیں پانچ میں پہ اہل علم کا اختلاف ہے چار سوالات جن پہ اتفاق ہے وہ اور جس پہ اختلاف ہے وہ یہ ہیں کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ تمہارا پروردگار کون ہے یہ بھی ایک آسان مسئلہ ہو گیا دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے اور تیسری یہ کہ تمہارا دین کیا تھا چوتھا مسئلہ جس پر اختلاف ہے علماء کا وہ یہ کہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ دجال بھی قبر میں دکھایا جائے گا اور اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ دجال کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا تھا جو تو مومن ہے اللہ نے ایمان دیا ہے علم دیا ہے وہ بتا دے کہ یہ جھوٹ ہے یہ دجال چاہے دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو اس سے بحث نہیں ہے مگر وہ جوابات الہام کیے جائیں گے اور پانچواں سوال یہ پوچھا جائے گا آپ اس پہ پوچھیں گے کہ, کہ زندگی کہاں گزاری یہ بتاؤ یہ ہے جو اصل سوال ہے کہ زندگی کہاں گزاری اب جس آدمی نے جو زندگی گزاری ہے وہ جواب دے دے گا خدا کی نافرمانی میں گزاری لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے گزاری جھوٹ بولتے ہوئے گزاری جس چیز پہ زندگی گزاری اس چیز کا پوچھ لیں گے فرشتے کہ یہ بتا دو اور جس انسان نے صحیح عقیدے پہ زندگی گزاری صحیح اعمال پہ زندگی گزاری اس کے لیے وہ بھی مشکل نہیں ہوگی تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر عقل میں نہیں آتی لیکن اس میں یہاں پہنچ کے خبر پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے خبر پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے اور خبر دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں ہر فرد کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ خبر کو جانچ لے علم سے پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا تھا یا نہیں کہا ایک آدمی کہتا ہے مثلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ٹو تھاؤزینڈ ملینیم جب تیسری صدی عیسوی شروع ہوگی تو اس وقت دنیا میں بم سے دھماکے ہوا کریں گے اور یوں ایک دھماکہ اسلام آباد میں ہوگا تو آدمی دوسرا کہتا ہے کہ یار یہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا اختلاف ہوا نا اس کا حق بنتا ہے کہ جا کے کسی سے پوچھے اسی سے پوچھے کہ کس کتاب میں لکھا ہے یہ حدیث کہاں آئی ہے لیکن فرض کر لو یہ ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے بتایا کہ دوسرے سیاروں میں آبادیاں ہیں اور وہاں بھی ایسے نظام ایک زندگی کا چل رہا ہے جیسے ہمارے یہاں چل رہا ہے جیسے اس زمین پہ انسان بستے ہیں ان سیاروں میں بھی آبادیاں ہیں اور وہاں بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے یہ چیزیں اب کسی وقت ثابت کر دیتی ہے ایک آدمی ایک بچے کو نہیں پتا اس سے دوسرا کہتا ہے کہ تو پہلے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایسے ہوگا تو اس کو یہ حق تو حاصل ہے کہ خبر کے متعلق جانچ لے کہ واقعی بات ہے یعنی لیکن جب اسے پتا چل جائے کہ واقعی ایسی بات ہے تو پھر اس کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا سوائے اس اس خبر کو مانے معمولات میں یہ ہوتا ہے کہ انسان تک خبر پہنچ گئی خبر بھی سچی ہے بات بھی درست ہے اب وہ کہتا ہے میری عقل میں بات نہیں آتی تو عقل میں بات نہیں آتی تب اس کا کیا حل ہے اس لیے بہت سے غائبی حقائق ایسے ہیں جو انسان کی عقل میں بظاہر آتے نہیں ہیں لیکن انہیں ماننا پڑتا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری چیز اعمال کا وزن یہ اعمال کا وزن اب تو مسئلہ کچھ کچھ حل ہو گیا پہلے یہ بھی نہیں حل ہوتا تھا کہ امال تلیں گے کیسے ایک آدمی نے نماز پڑھی اب یہ نماز کیا چیز ہے اس کے متعلق اس کا وزن ہوگا اور اصول کی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا وجود تھا اللہ کے ہاں اور اللہ کے ہاں وجود اب بھی ہے نماز کو اللہ نے پیدا کیا تو نماز نے کہا کہ میرے پروردگار اب میرا کیا مقام ہے تو اللہ نے کہا تم خیر ہو روزے کو اللہ نے پیدا کیا اس سے اس نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی اچھا ہو تم بھی ٹھیک ہو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز یعنی انسانوں کے باہمی تعلقات کو رشتے داروں کو پیدا کیا اس نے اللہ تعالی کی کمر پکڑ لی حدیث میں جو لفظ آئے ہیں وہ یہ اب اللہ تعالی کی کمر کیسی ہے اس نے کیسے پکڑ لی کوئی نہیں جانتا خدا کے بارے میں جتنی صفات ہیں ان کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم نے بہت تفصیل سے اس پہ بحث کی ہے اب شاید پچاسی کے قریب بیانات ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں تو وہ ہے جس میں ساری تفصیلات ہیں اب ہم تو عرض نہیں کر سکتے اس وقت لیکن خلاصہ سب کا یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تو وہاں کیا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی کمر کو پکڑ لیا اس نے کہا تو مجھے کدھر بھیج رہا ہے لوگ تو مجھ سے کام نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میں نے تمہیں اپنے نام رحمان سے پیدا کیا رحمت سے تو جو لوگ تیرے ساتھ کام نہیں لیں گے میں انہیں جہنم میں پھینک دوں گا یعنی اس کی عزت اور اللہ تعالی نے اس کی اہمیت کا بتایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں ایسی تھی جب یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں تو چیزیں ایک ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی وہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے مار کے انہیں پیچھے کر دیا مگر یہ دونوں آگے بڑھ جائے حدیث میں آیا ہے کہ فقر و فاقہ یہ کفر سے آگے بڑھ رہا تھا کہ آدمی پر جب فقر کے حالات آئیں تنگی آئے مالی مصائب آئیں تو وہ کفر کرنے لگ جائے یہ آگے بڑھ رہا تھا کفر فقر و فاقہ سے فقر و فاقہ کفر سے بھی آگے بڑھ رہا تھا کافی لوگ ہو جائیں تاکہ وہ تاکہ وہ لوگ جو غربت میں بھی ایمان کو سنبھالے رکھتے ہیں ان کا وجود ہی دنیا میں نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیچھے کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا دوسری چیز حضرت تھا جو تقدیر سے آگے بڑھ رہا تھا اللہ کی صرف سے اللہ تعالیٰ نے اسے مارا یعنی پیچھے کر دیا کہ تم پیچھے رہو یعنی جو حاصل ہے اس کا بس چلے تو خدا کی تقسیم کو درم برم کر یہ اتنی شدید چیز اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا انسانوں کو تو مشکات کی روایت میں آتا ہے کہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوچھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ان سے ان کی اولاد کو پیدا کیا پھر آگے چل کے ان کی اولاد ان سے پھر یہ ساری روحیں اکٹھی ہو گئیں جب تو ان تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں کیا میں تمہارا پر نہیں ہوں لوگوں نے کہا بالکل اللہ آپ ہمارے رب ہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرا جملہ فرمایا اور کہا کہ میرے ساتھ شرک کرو گے انہوں نے کہا نہیں کریں گے تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور چوتھی چیز یہ فرمایا کہ کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ اللہ ہے تو لوگوں نے چاروں باتوں کا اقرار کیا دو باتیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو نا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور اللہ نہیں ہوں اس کی بجائے اللہ نے اپنا کوئی اور نام استعمال کیوں نہیں کر لیا اسے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ میں رحمان نہیں ہوں رزاق نہیں ہوں میں جو بھی جو بھی اللہ کی صفات ہیں کوئی نام اللہ نے اللہ نے رب کا نام خاص طور پر اس لیے دیا تاکہ لوگ یہ جانے کہ ان کی دنیا میں زندگی میں جتنی بھی کام ہیں جن جن بنیادوں پہ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں جو خدا کی ربوبیت کی صرف ہے رب ہونے کا تقاضا ہے وہ اپنے بندوں کو رزق دے رہا اس طرح لوگوں کی دنیا محفوظ کی اور عبادت جس پہ آخرت اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ اللہ کہہ کہ اللہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ میں تمہارا الہ ہوں خدا ہوں تاکہ آخرت بھی محفوظ ہو اور دنیا بھی محفوظ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اوپر اٹھایا اور کہا یہ ہے تیری اولاد ساری کی ساری دیکھو اسے تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ خوشحال تھے کچھ بے حال تھے کچھ امیر تھے کچھ فقیر تھے تو انہوں نے کہا کہ پروردگار کیوں کیوں تو نے سب کو اگر اگر تو سب کو برابری کر دیتا تو بل سب سبھی تھا اللہ آپ نے سب کو برابری کیوں نہیں کر دیا ہمارے استاد تھے اور بہت پکے کمیونسٹ تھے حسن حقیقت حقیقت میں جن لوگوں نے ملک میں کمیونزم کو رواج دیا وہ یہ حدیث کبھی کبھی سناتے تھے بڑے بڑے لکھے تھے بہت علم تھا ان کے پاس یعنی تعلیم اچھی تھی بہت ہی اچھی تھی تو کہتے تھے آدم علیہ السلام نے تو اس دن بھی تمنا کی کہ کمیونزم دنیا میں آئے سب برابر ہو جائیں لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے ایسے ہی لطیفے کی بات یاد آئی لیکن وہ بہت پڑھے لکھے تھے آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ان سب کو تو نے برابر کیوں نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کر لوگوں میں یہ تفریح رہی قرآن میں بھی اس کی حکمت پہ بحث ہے کہ سب لوگوں کو برابر کیوں نہیں کر دیا قرآن نے بھی بیان کیا بہرحال تو اس میں یہ آیا ہے کہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے سوال اب یہ چیزیں روح میں خدا نے ڈال دی اس لیے کوئی آدمی کیسا ہی کافر اور مشرق کیوں نہ ہو جائے جب مشکلات کی زندگی میں پڑتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کو پکارتا ہے کیسا ہی کمسٹ کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو وہ اللہ کو پکارتا ہے اور یاد کرتا ہے اب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں بڑا مارکت العرا منزلہ تھا کہ یہ چیزیں کیسے تلیں گی ان کا تول کیسے ہوگا وزن کیسے ہوگا موتفقہ یہی کہتے تھے کہ اب نماز ہے نماز تو بظاہر ایک چیز ہے اس کا تو کوئی وزن نہیں ہے روزہ رکھا ہے ایک آدمی نے ایک نے نہیں رکھا دونوں کا وزن کر دو تو روزے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب آسان اس لیے ہو گیا کہ اب سائنس نے ان غیر مادی حقائق کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ناپ دیتے ہیں کہ اتنی شوگر ہے اس کی اتنا اس کا بلڈ پریشر ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عقل اب بتاتی ہے کہ اللہ کے یہاں یہ اعمال جب پیش ہوں گے تو خدا کے ہاں بھی ان کا وزن ہوگا اور اللہ کے ہاں بھی یہ چیزیں اسی طرح تو لی جائیں گی اسی طرح ہوں گی مسند احمد میں آیا ہے اب دیکھو مثلا حوض کوثر ہے الشاہ صاحب رحمت اللہ نے اس کا ذکر کیا اللہ میں ایک جگہ اب حوض کوثر بظاہر کیا ہے بہت سے لوگ اب متضلہ ہیں وہ ان میں سے بہت سے طبقے ہیں جو اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی یہ حوض کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ملے گا لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس پہ ایمان تھا مثلا مسرت احمد میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے ان کا نام انہوں نے نہیں لکھا ابو عبداللہ ان کی کنیت لکھی ہے تو وہ وفات سے پہلے رو رہے تھے تو کچھ صحابہ رضی اللہ ان کی تعزیت کے لیے آئے اور انہوں نے ان کی عیادت کی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے تو انہوں نے کہا رو رہا ہوں اس لیے کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا تو انہوں نے کہا یہ کوئی بات ہے تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم یعنی اچھے دوست تھے ان کے تو انہوں نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور تمہاری مونچھیں بڑھ گئی تھی تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا اپنے ہونٹوں سے ان بالوں کو ہٹا دو اور پھر فرمایا اس قائم رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کے ملنا میری اور تمہاری ملاقات ہوگی حوض پہ حوض کا لفظ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ رضی اللہ کے کہنے کا مقصد یہی تھا تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات مجھے یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ اس چیز پر قائم رہنا زندگی میں تو یہ تو بات مجھے یاد ہے مگر حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی پوری اپنے دائیں ہاتھ میں اور اللہ نے کہا کہ سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں بلا ابالی ان کے جنت میں جانے سے میرا کوئی نفع وابستہ نہیں ہے دوسرے بائیں ہاتھ میں خدا کے وہ مخلوق تھی جس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ سب جہنمی ہیں بلا ابالی اور ان کے جہنم میں جانے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے تو میں روتا اس بات پر ہوں کہ پتہ نہیں میں اللہ کی کس اٹھی میں تھا ادھر تھا یا ادھر تھا یہ ان کا ایمان تھا ایسا کہ انہوں نے انہیں بشارت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی ایسی بہت چیزیں آپ کو ملیں گی ان کے ایمان ان سب چیزوں پر تھے اس لیے کہ یہ غیب کی خبر پر ایمان لائے تھے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رویا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہوگا اب یہ جو جو بھی اللہ کی زیارت کی بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جسم ہے اور جسم کی کچھ حدود ہوتی ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کسی دائرے میں یا کسی مربع میں کسی شکل میں ہوتا ہے تو اسے دیکھتا ہے ایک طرف تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حد نہیں اور دوسری طرف تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی زیارت ہوگی یہ اعتراض ہے جو اہل عقل کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر انکار کرتے ہیں معاذ اللہ لیکن یہ انکار درست نہیں ہے جب خود قرآن میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوش و قرم تر و تازہ کھلے ہوئے چہرے اپنے پرورتگار کی طرف دیکھیں گے اور بڑی خوشی کے ساتھ وہ خوش و قرم چہرے خدا کو دیکھیں گے تو پھر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی کہ انسان عقل کی بنیاد پہ قرآن کو رد کر دے اور کہ قرآن میں جو آیا ہے معاذ اللہ یہ غلط ہے اور عقل اس پہ غالب آ جائے اسی طرح شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات ہیں یہ کرامات بھی بالکل برحق ہیں فہذا کلو ظہر بہل کتاب کتاب سننا اللہ کی کتاب نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ان چیزوں کی تعلیم دی ہے علیہ سلف اور جو تھے رحمہ اللہ وہ اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھتے رہے ایمان تو سب کا تھا عقیدہ بھی سب کا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ انہی آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی باتوں سے جو رات پکڑتے تھے وہ عمل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی تلقین کی کہ یہ چیز تم سن رہے ہو اس کے بعد عمل پہ لگ جاؤ کام پہ لگ جاؤ فضول مباحث سے منع کر دیا کہ فضول چیزوں میں بحث مت کرو سیدھی ذرا دیکھو کیا چیز تمہیں کام آ سکتی ہے کس چیز سے تم نے اپنی جان چھڑا لینی ہے تو یہ جتنی چیزیں ایسی ہیں خود شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفہیمات میں ایک مقام پر تفہیمات میں کئی چیزیں ایسی ہیں یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں لیکن آدمی اگر پڑھنے والا ہو تو پھر پڑھ کے بڑا ضبط چاہیے حوصلہ چاہیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی باتیں پڑھنے کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایسے ایسے دعوے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عام آدمی سے بغیر علم کے پڑھ لے تو وہ سوچے ضرور کہ یہ کیا چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ مثلاً لکھا ہے کہ میری والدہ اور جب لکھا ہے جب ان کی والدہ حیات تھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت دے ان کی زندگی میں انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے والد کے لیے ایک پرندہ آیا اور اس کی چونچ میں ایک رکا تھا اور اس پہ سونے سے یہ عبارت لکھی ہوئی تھی پھر دوسرا پرندہ آیا وہ سونے کا وہ سونے سے پرچہ لے کے آیا اس پہ سونے سے یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو ہم اس کو دے دیتے یعنی شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اب لوگ اس قسم کی باتیں پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں جو جو جو بلکہ یوں کہ یہ صاف لفظوں میں کہ جن لوگوں نے ان چیزوں کو پڑھا تھا معاذ اللہ سما معاذ اللہ وہ گمراہ بھی ہوئے اور انہوں نے اس سے نبوت کا اجرا مراد لیا کہ نبوت معمولی چیز ہے جاری ہے کوئی نہیں جیسے غلام قادیانی اس کے ماننے والے تھے ان لوگوں نے ان چیزوں کو پڑھا تھا اور وہ غلط راہ پر نکل گئے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اب ایک جگہ لکھا ہے اس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ والسلام اگر میری زندگی میں آ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس کی زندگی میں بھی آئیں تو اسے میری انہیں میری طرف سے سلام پہنچایا جائے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی تمنا کا اظہار کیا ہے کہ کاش عیسیٰ علیہ السلام میری زندگی میں آ جائیں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں دینے والا ہوں پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں نہ آئے اور میری اولاد میں کوئی بچ جائے تو اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام میری طرف سے پہنچا دے پھر وہ کہتے ہیں اللہ علیہ کہ میرے ماننے والوں اور میرے میں سے کوئی آئے کوئی رہ جائے اس دنیا میں تو اسے چاہیے کہ میری طرف سے پیغام پہنچا دے کیونکہ میں چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا پیغام پہنچانے والا میں بن عیسیٰ صلاح السلام کا آنا کہ خود ایسی چیز ہے انسانی عقل اس بات پر حیران ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا اور یہ اتنا اتنا زبردست عقیدہ ہے اتنا صحیح عقیدہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو ڈر ہے کہ وہ انسان کفر کی حرکت نہ کرے یا یعنی کافر نہ ہو جائے یہ مراد ہے وہاں پر جن فقہا نے بھی ایسی عبارتیں لکھی ہیں اس لیے کہ سیسا علیہ والسلام کے آنے کی مسلسل گواہیاں مسلسل گواہیاں اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ رضی اللہ اللہ عنہ سب معاذ اس جھوٹ پہ متفق ہو گئے تھے اتنے لوگوں نے گواہی دی ہے عیسیٰ علیہ والسلام کے آنے کی مگر یہ کہ حالات ابھی تک ایسے ہیں نہیں یہ بات جو اب ہے یہ ذرا سی ہٹ کے اس سے اب حالات ابھی تک دنیا میں ایسے بنے نہیں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ سب یہی کہتے تھے کہ اسدی علیہ السلام آ جائیں گے اب بھی ہیں لوگ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ چودہ سو پچاس ہجری تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے یعنی بیس ہزار پچیس تک ایسے اب سے بیس سال بعد تیس سال بعد عیسیٰ علیہ کا آنا ہو جائے گا مگر حالات ابھی ہے نہیں ہمارا نہیں خیال کہ ایسے ہو اگرچہ ہم اس خیال میں اکیلے ہی ہوں مگر ہمارا خیال ہے کہ شاید بہت عرصہ لگے ابھی کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حالات بیان کیے ہیں حدیث کی کتابوں میں جو چیزیں آئی ہیں ان کے آثار ابھی نظر نہیں آتے مثلا حدیث میں یہ آیا ہے کہ عراق شام اردن مصر لیبیا یہ سب علاقے مسلمانوں سے چھن جائیں گے اور یہاں یہودیوں کی حکومتیں آ جائیں گی ابھی اس کے آثار نہیں ہیں کیونکہ کسی بھی مسلمان ملک کو ختم کر کے یہودیوں کا قبضہ کر لینا بہت مشکل چیز اور ہو بھی سکتا ہے کہ اٹامک وار ہو جائے کچھ ہو جائے اور دنیا ہی تباہ ہو جائے اور پھر کوئی ایک اور نئی نسلیں پیدا ہوں واللہ عالم یہ کیا ہوگا مگر یہ کہ لوگوں میں یہ جستجو ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ گئے تھے حج کرنے تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے معاشر علی ثانوی رحمت اللہ علیہ ان کی یہ بات ہے اس میں اشرف السوانے میں کہ حضرت وہاں گئے تو حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے آ کے اطلاع دی کہ مالکی مسلح تھے جہاں امام مالک رحمت اللہ کے مسلک کے مطابق نماز پڑھائی جاتی تھی وہاں سے مہدی تو اس میں کے وہاں چلا گیا وہاں دیکھا تو ایک صاحب واقعی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں مہدی تو نہیں ہوں لیکن ان کا نائب ہوں تو میں نے کہا مجھے بھی بیعت کر حضرت کی طرف سے تو انہوں نے مجھے بیچ کر لیا یہ واقعہ کب کا ہے آج سے کم سے کم بھی سوا سو سال پہلے کا لیکن نہ اس کا ضبور اس وقت سے اب تک ہوا ہے اور نہ ہی جو لوگ ان کے انتظار میں تھے ان کا انتظار پورا ہوا ایک صاحب تھے پٹھان تھے ہم نے انہیں دیکھا تو جس زمانے میں ہم جامع مدنیا میں پڑھتے تھے اثر کے بعد ایک دن ایسے مدرسے سے باہر نکلے تو تانگے سے اترے بوڑھا آدمی بچارا بکسے بڑے بڑے رکھے ہوئے اس نے تو خیال آیا کہ اس کے بکسے اٹھا لیں اندر رکھ ہیں بوڑھا بہت بوڑھا رکھ دیا رات کو صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملا تو بیٹھے ہوئے تھے تو بات شروع ہوئی تو اس نے کہا میں اپنے بکسے کھول کے آپ کو لا کے دکھاتا ہوں تو نے کہا ان بکسوں میں ہے کیا اس نے کہا وہ سارے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں میں سے مہدی کے لیے فوج تیار کر رہا ہوں تو ان کا پھر تم کیا کرتے ہو اس نے کہا میں ہر ایک کا نام اور پتہ لکھتا ہوں حضرت آئیں گے تو یہ رجسٹر انہیں دے دیں گے تو حضرت فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ اچھا پھر میرے لیے کیا ہے اس نے کہا آپ دستخط کر دیں اور اپنا نام پتا لکھیں ہیں ان کا رجسٹر تو اس نے رجسٹر پھر انہوں نے سب کچھ لکھ کے واپس کر دیا اور جب چلا گیا فرمانے لگے جب مہدی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خود ہی فوج بھی بھیج دے گا لیکن یہ اس لیے ہے کہ بےچارا ایک لگا ہوا ہے کام میں چلو اب آخری عمر ہے یہ نہیں سمجھ کے کر رہا ہے تو ہم بھی اس فوج میں شامل ہو جائیں گے پھر فرمانے لگے کہ اگر واقعی آ گئے اور یہ رجسٹر بھی سامنے آئے تو اتنا تو فائدہ ہوگا کہ نام سامنے آ جائے گا تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو بظاہر عقل میں نہیں آتی لیکن خبر اتنی متواتر اور مضبوط ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نہ نقول آخری جملہ جو انہوں نے فرمایا نا وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں آمنا بزالی کا کلی ہی ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں آداب یہ ربنا اپنے پروردگار کی کی طرف سے دلیل بنیاد پر شاہد المعقول یہ ہے کمال شاہ صاحب رحمت اللہ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک ان تمام چیزوں کی گواہی عقل بھی دیتی ہے اب عقل کیسے دیتی ہے گواہی عقل کی گواہی آتی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کے ایک جملہ اس پوری کتاب میں اس کی روح ملے گی ہر چیز کو وہ عقل کے معیار پہ برتنا شروع کرتے ہیں نماز پڑھتے ہو کیوں پڑھتے ہو پھر عقل کی باتیں کریں گے ملک کی معیشت کیسے ہونی چاہیے پھر عقل کی بات کریں گے اچھا ملک میں حکمران کیا فرائض ہیں پھر عقل کی بات کریں گے رعایا کیسی ہونی چاہیے اس پہ عقل کی بات کریں گے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پھر مسلسل عقل کی بات کرتے ہیں یہی وہ حکمت کی بات ہے اس وجہ سے شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اس کتاب کو لکھوں اور شاہ صاحب اللہ تو گزر گئے سترہ سو ساٹھ اکسٹھ میں انتقال ہو گیا ڈھائی سو سال کے بعد ہم یہ کتاب اب دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ نے جو باتیں لکھی تھی بالکل صحیح پوری ہو رہی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ جو زمانہ آئندہ آ رہا ہے اس زمانے میں ہم تمہیں امامت کے رتبے پہ فائز کریں گے اور یہ جو وقت آئندہ آ رہا ہے اس میں جو لوگ آئیں گے ان کی تسلی ہوگی تمہاری کتابوں سے تمہاری چیزوں سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس آخری دور میں پہلے آدمی یہ پہلا فرد ہے جس نے شریعت کی اقلیات پر بحث کی اب یہ جو نسلیں آ رہی ہیں نا آہستہ آہستہ ہر آدمی بچہ بچہ عقل کی بات کرنے لگا ہے کہتا ہے جی یہ کیوں ہے شریعت میں یہ اس چیز میں کیا حکمت ہے اس چیز میں کیا حکمت ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ ساری چیزیں حکمت سے ثابت بھی کرتے ہیں پھر وہ عالم بالا پر بحث کرتے ہیں مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کو زمانے سے مناسبت نہیں کسی انسان کو ٹائم اینڈ اسپیس اس کا پتہ نہیں ہے اس کے لیے بہت سی چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں اور جس انسان کو ٹائم اور سپیس ان دونوں چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے یا وہ ان حقائق کو سمجھتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں مثلا آپ یہاں ایف ٹین میں کھڑے ہیں اور اگر زمین سمٹ جائے اور آپ ایک قدم اٹھائیں اور دوسرا قدم آپ کا بیت اللہ بجا پڑے کابت اللہ میں پہنچ جائیں یہ ممکن ہے اس لیے کہ زمین سمٹ گئی نا آپ یہاں کھڑے ہیں دوسرا قدم آپ جا کے رکھے امریکہ میں یہ بالکل ممکن ہے اس لیے کہ درمیان میں سے زمین نکل گئی ایک آدمی ہے اس کی روح ہے وہ ساتویں آٹھویں صدی کا ہے اللہ تعالیٰ درمیان میں سے زمانے کو اگر نکال دے تو وہ ساتویں آٹھویں صدی کی روح آپ کو آج نظر آنے لگتی ہے اب یہ درمیان میں سے زمانہ نکل گیا کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس روح سے میری ملاقات ہوئی تھی میں ملا تھا یہ بات ہوئی تھی انہوں نے کہی تھی اب یہ آدمی دوسرے مانتے نہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ دیکھو عالم کے بدل جانے سے احکامات بدل جاتے ہیں خواب بھی تو ایک دنیا ہے آدمی خواب دیکھتے ہی ہے نا خواب میں دیکھا کہ چوری کر لی تو اب اس پہ کوئی سزا تھوڑی نا آپ ہو جائے گی اس لیے کہ وہ دنیا ہی اور ہے اس کا رنگ ہی اور ہے وہ معاملہ ہی اور ہے اسی طرح انسان کی جب دنیا بدلتی ہے حالت بدلتی ہے تو بہت سے غیبی حقائق کھل جاتے ہیں مگر علم پورا نہ ہو تو پھر انسان اس کی تعبیر نہیں کر سکتا یہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی بھی ایک کتاب آئی ہے جاوید اقبال جیسے بھی ہوں لیکن ایک بات کئی باتیں انہوں نے اس میں ایسی لکھ دی ہیں غالباً غالباً اللہ تعالیٰ بچائے تھے لیکن غالباً ڈاکٹر صاحب کو خود خبر نہیں ہے کہ انہوں نے کیا لکھ دیا انہوں نے لکھا اپنے والد کے متعلق علامہ اقبال کے متعلق کہ ان پر آخری زندگی کا جو دور گزرا ہے اس میں ان پہ عموماً رونا غالب رہتا تھا بس وہ بغیر وجہ کے روتے رہتے تھے روتے رہتے تھے یہ حالت ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کی خاص طور پہ جن پہ غیبی حقائق کھلنے لگتے ہیں واللہ عالم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ضروری نہیں کہ آپ اس بات سے اتفاق کریں نہ یہ کوئی شرعی بات ہے لیکن ہمارا خیال اپنا یہ ہے کہ علامہ اقبال پہ یہ غیبی حقائق کھل گئے اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ نہ کچھ چیز ایسی عنایت فرما دی تھی جو خدا اپنے بڑے نیک اور صالح طبیعت کے آدمیوں کو عنایت کرتا ہے ظاہر میں جیسے بھی رہے ہوں مگر ان کے ہاں کوئی چیز کچھ چیزیں ایسی تھی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ضرب کلیم آپ مکمل کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں یہ مدینہ منورہ میں مکمل ہوگی اس سے پہلے نہیں ہو سکتی لیکن مدینہ منورہ جانا نہیں ہوا انہوں نے سفر کا سامان سارا تیار کر لیا کہتے حج پہ جاؤں گا تو وہاں ضرب کلیم مکمل کروں گا کیونکہ اس میں ایسی چیزیں لکھنی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے بغیر نہیں لکھی جا سکتی تو کوئی چیز تھی ایسی جو سب سے کہتے تھے ہمارے حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی باتیں بات کرتے تھے اور وہی کچھ چیزیں حضرت نے وہ لکھ بھی دی ہیں روای اقبال کے نام سے جو کتاب ہے خیر ڈاکٹر جاوید نے جو لکھا ہے وہ عجیب بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ والد پہ یہ مسلسل کیفیت رہتی تھی کہ روتے رہتے تھے ایک دن جب میں داخل ہوا کمرے میں تو جو تولیا تھا وہ آنسو سے بھرا ہوا تھا یعنی بالکل گیلا تھا اور چہرہ والد کا بڑا سرخ تھا اور مسلسل آنسو بہ رہے تھے اور بے اختیار مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا روم کو ذرا بلا میں نے کہا مولانا روم کو ان کہاں ابھی گئے ہیں تو میں باہر دیکھتا رہا وہاں مولانا روم تھے ہی تو مولانا روم وہ کہاں سے مل جاتے مولانا روم رحمت اللہ ساتویں صدی کے مصنوعی کے مصنف تھے الہامی چیز تھی لیکن اقبال کی روح کو جو تعلق تھا نا وہ یہ چیز بتاتا تھا کہ یہ روح جسم کی صورت اختیار کر کے آئی ہے کوئی بات ہوئی ہو علامہ اقبال نے اسی طرح اسے تو خیر لوگوں نے تشبیہ اور مثال میں بھی پیش کیا ہے کہ لیکن اقبال بار بار کہتے ہیں کہ میرے مرشد جو ہیں وہ وہی ہیں معروف اور میں نے روم کے ساتھ سفر کیا اپنا جگہ پر پہنچا اپنا جگہ پہ پہنچا اب یہ سفر دیکھو کیسے ہوتے ہیں یہ غیبی حقائق ہیں جن پر آدمی ہوئی جان جان سکتا ہے جس کو ٹائم اور سپیس سے مناسب ہوتی ہے ابن عربی رحمت اللہ نے لکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں گیا اور وہاں بیت اللہ میں تھا اور یہ کیفیت شروع ہوئی اور میری بیٹی فاطمہ بیمار تھی تو فاطمہ کی بیماری کی وجہ سے میں پریشان تھا اور پھر میرا سفر جب شروع ہوا تو پھر میں چاند پہ پہنچا پھر مریض پہ پہنچا پھر زہل پہ پہنچا وہاں میں نے یہ حکومت دیکھی وہاں یہ حکومت کی وہاں ایسے لوگ بستے ہیں وہ لوگ ایسے تھے ان میں اتنی طاقت تھی پھر میں نے ایک جگہ دیکھا وہاں کے بادشاہ نے میری دعوت کی مجھے کھانا کھلایا سب کچھ بڑا لمبا سفر ابن عربی احمد اللہ نے لکھا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ پھر میں نے جب اس عالم میں آیا تو میں نے کہا میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھوں اس کی کیسی طبیعت ہے تو میں گلی میں جا رہا تھا سامنے سے ایک بزرگ آئے اور تمہاری بیٹی بیمار ہے تو یہ دوا کھلاؤ اس وقت کی آزان اب یہ سب عالم بیداری ہی کی ایک چیز ہے لیکن یہ ایسے لوگ تھے سے معذرتا جو جھوٹ بولتے ہوں فراڈ کرتے ہوں ایسے ہی لوگوں پر روک جمانے کے لیے اقبال نے لکھا ہے اقبال کہتے ہیں میں مریخ میں گیا زحل میں گیا میرے شیخ جو تھے روم رحمت اللہ علیہ مجھے لے جاتے رہے ہر چیز دکھاتے رہے حتیٰ کہ جہنم کے اس طبقے میں لے گئے جہاں جہنم بھی کانپ رہی تھی اور پناہ مانگ رہی تھی تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ جہنم کو کیا مصیبت پڑ گئی ہے اس وہ اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ دو آدمی جب سے آئے ہیں نا میں ان کی وجہ سے خود عذاب میں آ گئی ہوں خدایا ان کو نکال دے اقبال کہتے ہیں ہم نے جہنم سے پوچھا کہ کون آ گیا تو اس نے کہا یہ ایک میر جعفر بنگال کا اور میر صادق دکن کا یہ جو قوم کے غدار قوم کو بیچ کے آئے ہیں تو ان سے تو ہم تنگ آ گئے ہیں جہنم ان کے وجود سے بنا مانگ رہی تھی اقبال نے کہا جو قوم کے غدار ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں بڑی لمبی چوڑی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں خیر اقبال جو فارسی میں ہے نا اردو میں اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ہے فارسی میں اصل اصل چیز دو آدمی اگر جب تک فارسی نہ پڑھی جائے فارسی میں نہ پڑھے جائیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ آدمی کیا ایک غالب اور دوسرے اقبال غالب اور اقبال جو فارسی میں ہے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عصمت اور فان دی تھی اور غالب کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی کپی کا رس نگاہ تھی اس کی تو یہ غیبی حقائق ہیں اب وہ کہتے ہیں وہاں روم مجھ سے ملے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس سفر پہ چلا گیا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ خود اپنے متعلق یہ تو بالکل معمولی بات ہے ان کے لیے کہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح کو دیکھا میرے پاس تشریف آبری ہوئی یہ فرما دیا یہ فرما دیا میں ایک دن بھوک میں تھا بہت شدید بھوک لگ رہی تھی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا ہو تھوڑے دیر دیر میں میرا ایک دوست دودھ لے کے گیا تو میں نے پی لیا بھوک سے جب جان چھٹی تو وزو کر کے میں سو گیا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کی روح مبارکہ نے کہ تمہاری بھوک کا مجھے احساس تھا اور پھر تمہارے اس دوست کے دل میں میں نے یہ ڈال دی بات کہ تمہیں جا کر دودھ پلائے یہ دودھ میری طرف سے آیا تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایسے ان واقعات کو ذکر کرتے ہیں جسے ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں اسی میں بالکل آگے چل کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے زور کی نماز میں دعا کی اپنی اولاد کی صحت کے لیے اور پھر میں نے دیکھا موت نازل ہو گئی تو پھر مجھے بتا دیا گیا کہ تمہارے اس بچے کو موت آ جائے گی اس کو صحت نہیں دی جا سکتی یہ سب چیزیں جو ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ جو کہتا ہے نا میرے نزدیک عقل کی بات ہے تو عقل کی بات اس لیے ہے کہ زمان اور مکان یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس میں سفر ہوتا ٹائم میں ٹریولنگ ہوتی ہے اسی طرح زمین میں ٹریولنگ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ابھی یہاں تھا اور ابھی وہ کسی اور جگہ پر دکھائی دیا یہ ہوتا ہے اور فکہ نے مانا ہے عالمگیری میں اس کی بحث آئی ہے اگرچہ بعض فکہ نے اس کی مخالفت کی ہے لیکن شامی نے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ شامی میں اس چیز کو برحق مانا ہے اور مانتے ہیں اس بات کو کہ بالکل ٹھیک ہے ایسے ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عقل کی بات ہے یہ تو حضرت کی عبارت تھی اب یہاں تک جتنی عبارت ہے یہ بات ہوئی ہے تاریخ عقائد کے معاملے میں عقائد کے معاملے میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اب ایک اور گروہ کا آگے چل کے ذکر کریں گے لیکن دیکھو جو شاہ صاحب رحمت اللہ نے عقیدے اس میں لکھے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ نے آگے چل کے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی میری بات نہیں مانتا اسے اختلاف کا حق ہے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے زمانے میں کوئی آدمی نہ مانے اور مجھے بتائے اور میری بات میں عقیدے کے باب میں اللہ تعالیٰ نے اگر اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق دی تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ ایسی عبارت لکھی ہے جو درست نہیں آپ سے دیں گے کہ وہ عبارت ہے جو باقی سے ٹکراتی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو عقیدہ طے فرمایا کیونکہ اہل سنت والجماعت یہ آخری بات ہے اس کی آخری بات کی عرض کریں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں یہ وہی عقیدہ تھا جو امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا بخارا ان حنفی کا آیا تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کا عقیدہ بھی یہی تھا مثلاً سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تھے وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تھے ان کے برسہ آگے آئے ان کے برسہ میں جو کچھ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ وہی تعبیرات آگے چل کے اس امت میں سب سے زیادہ کسی نے اختیار کی تو وہاں محمد رحمۃ اللہ اللہ کی جو کتابیں ہیں حجت اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھو تو اندازہ ہوتا ہے کہ حجت اللہ اور وہ ایک ہی تصویر کی گویا دو روپے حضرت کر دی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ نے عربی میں لکھی تھی حجت اللہ کے حجت اللہ کے بعد رحمت اللہ علیہ ان کی باتوں کو سب سے زیادہ آسان جس نے پیش کیا ہے وہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ ہیں مولانا عثمانی رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ قرآن کریم کا حضرت کی اور چیزیں پڑھی جائیں اور پھر ان بزرگوں کو پڑھا ہوا ہو تو پتا چلتا ہے کہ یہی بات نزوی رحمت اللہ علیہ نے کہی اور یہی بات آگے چل کے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں دونوں کے درمیان جو مضبوط کڑی ہے وہ حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ کا علم بہت گہرا تھا بہت وسیع علم تھا کیونکہ پڑھا حجت اللہ البالغ کو حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصم نانوسوی رحمۃ اللہ علیہ اور مقاصم نانوسوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم اتنا گہرا تھا کہ حجت اللہ پڑھاتے تھے پھر حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ نے پڑھا اور شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ حضرت کبھی کبھی جب تقریر کرتے تھے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے فرماتے تھے ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک بات ان بچوں کے لیے عرض کریں کہ جو طالب علم ہے نا بچوں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے کم درجے کا جو طالب علم سمجھا جاتا تھا جسے لوگ کہتے تھے کہ یہ ذہین نہیں ہے گلزین ہے وہ معامل رحمت اللہ سب سے کم درجے کا اور الند رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سب سے کم درجے کا جسے سمجھا جاتا تھا وہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ یہی ہوتا ہے اللہ کی تقسیم ایسے ہی ہے اس لیے جو بچے ذہین ہوتے ہیں نا بہت زیادہ وہ مدارس میں نہیں چل سکتے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ذہانت اسے مجبور کرتی ہے کہ فوری طور پہ نفع اٹھاؤ ذہین بچے نہیں دین پڑھ سکتے بڑی مشکل ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں جاب کیا ملے گی نوکری کیا ملے گی یہ سن لیا ٹائم اور کا کے بعد حاصل کیا ہوا اور جو کن ذہن بچے ہوتے ہیں وہ لگے رہتے ہیں یہ ذہین بچے ایک جگہ ٹکتے نہیں دنیا میں چلے گئے آفس میں چلے گئے کسی چیز کو جوائن کر لیا اس کے بعد وہ ٹکتے ہی ہیں نتیجہ یہ کہ دنیا آجلا جو ہے جلدی یہ خوب حاصل ہو جاتی ہے مگر اتنا ہی نقصان کبھی کبھی آخرت کا کر بیٹھتے ہیں اور جو کن سہن ہوتا ہے وہ لگا رہتا ہے وہ آخرت ہی کی امید پہ لگا رہتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب وہی کن ذہن سب سے اچھا آدمی بن جاتا ہے ہم جانتے ہیں اللہ کے شاگرد کتنے تھے کون کون تھے احمد حسن صاحب رحمت اللہ تھے کمال کے آدمی تھے اور اس طرح بہت بےکین رحمت اللہ سب سے کم درجے کا کن ذہن بچہ سمجھا جاتا تھا جتنی انہوں نے اپنے استاد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علی خدمت کی ہے اب تو تصور بھی نہیں ہو سکتی تصور میں بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنے اپنے استاد کے ساتھ تھے علی شیخ الند رحمت اللہ علیہ کی بات آئی گئی ہے تو پتہ نہیں آپ کہیں گے وقت ہوتا ہے لیکن چلو دو باتیں آپ کو سناؤں علی شیخ الند رحمت اللہ علیہ شیخ سے تھے دارالدیوبند میں اور جب جانے لگے مالٹا انگریزوں کے خلاف یہ جو جدوجہد ہوئی تھی خلافت کی جو تحریک چلی تھی تو سارے اپنے شاگرد اساتذہ دارالعلوم کے سب کے سامنے گئے اور ہندوستان سے جا رہے تھے تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ زندہ کسی نے واپس بھی آنا ہے یعنی آج کل کا دور تھوڑا ہی تھا انیس سو تیرہ چودہ پندرہ یہ دور تھا رحمت اللہ کے شاگردوں میں یہ ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے کہا حضرت ہندوستان میں ہی رہے اور انگریزوں کے خلاف تحریک چلائے ہمیں آزادی چاہیے یہ مولانا الکلام آزاد وغیرہ دوسرا گروہ ایسا تھا جنہوں نے حضرت ہجرت کر جائیں اور باہر جا کے اپنا مرکز بنائیں اور وہاں سے بیٹھ کے ہم ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے تو جانے سے پہلے وہ گئے اپنے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ اپنے استاد کے گھر دروازہ کٹایا اور حضرت کی اہلیہ جو تھی ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دیں تو سارے شاگرد ان کے کھڑے ہیں سب اور شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ نے اور قاسم نانوی رحمۃ اللہ کی اہلیہ کا جوتا اپنے سر پہ رکھ لیا اور کہا حضرت کے بعد آپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی کچھ نہیں کر سکا بڑا شرمندہ ہوں نادم یہ کون کہہ سکتا ہے یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جو بالکل مٹا ہوا اور دوسری بات شکری رحمت اللہ اور لکھا بھی ہے یہ آسن کی سوانح لکھی ہے رحمت اللہ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے اور آخری جو مرض تھا وہ پیچش کا اور حج سے واپسی پہ فرمایا تھا کہ محمود اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی تو اب جا کے انگلش پڑھوں گا اور جس طرح یہ پادری ہندوستان میں آ کے اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں میں بھی لندن جاؤں گا اور ایک ایک چوک اور چوراہے میں کھڑے ہو کے انگلش میں تقریریں کروں گا تاکہ پتا چلے کہ اسلام حقانیت پہ اور تم لوگوں نے جو کچھ پڑھ رکھا ہے یہ صحیح نہیں بس بیمار ہو گئے پیچش کی تکلیف ہو گئی اتنی زیادہ کہ چارپائی پہ لٹا کے اوپر چادر ڈال دی اور سے چارپائی کو کاٹ دیا تو بار بار ہوتا ہے جس میں دہی جماتے ہیں یہ رکھتے تھے پھر گندا ہو جاتا تھا اٹھا کے پھینک آتے تھے اللہ علیہ یہ کرتے رہے ایک مرتبہ جو اٹھا کر وہ گندگی پھینک کے آئے تو وہ کنڈے ہی ختم ہو گئے تو ایک اور برتن لے آئے اور زمین پہ جتنی گندگی تھی مٹی پڑی ہوئی تھی اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ڈال دی اس گندگی میں ہاتھ اس طرح ڈالنا یہ سوائے عشق کے اور کیا ہو سکتا ہے نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے تھے انہوں نے دونوں ہاتھ اس بیماری میں اٹھا دیے اور صرف اتنا کہا کہ اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھے بس یہ چیز تھی جو شکرند رحمت اللہ علیہ کو اتنے مقام پر بنا گئی کہ آج ان کے انتقال کو نبے سال ہو گئے یہ حجت اللہ حضرت سے انہوں نے پڑھی تھی پھر ان کے شاگردوں میں حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ نے پڑھی تھی حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ کے متعلق جو بھی ہے نا جو کس چیز کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے اس پہ محمدنی رحمت اللہ جو خط لکھا ہے وہ پڑھنا چاہیے یہ عقیدے وہی ہیں جو ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ سے مسلسل چلتے آئے ہیں اور ہمارے اکابر تک پہنچے ہمارے اساتذہ تک اور یہ وہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا جو حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ یہاں لکھا ہے جس پہ پہلے بحث جاری تھی اب آج ختم ہو رہی ہے دیوبند کا یہی عقیدہ دیوبند جس چیز کا نام ہے نا وہ اس کا نہیں ہے کہ وہاں ایک مدرسہ ہے اس کی اینٹیں کوئی پاک ہو گئی ہیں اور زمین پاک ہو گئی اس سے بحث نہیں ہے دیوبند اصل میں آخری زمانے میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں نے علماء کو ختم کر دیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی لوگ قتل کر دیے گئے کوئی آدمی نہیں رہے تھے تو وہ جو عقائد چلے آتے تھے ان کے تحفظ کے لیے اور انہی انہی عقائد اور اعمال کے لیے ایک مدرسہ بزرگوں نے بنا دیا تھا ان عقائد اور ان نسبتوں کے تحفظ کا نام دیوبند بس اتنی بات ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں آخری زمانے میں اگر یہ تعبیر ان عقیدوں کی فرق کر لو رامپور میں چلی جاتی تو رامپور ہی ہوتے لوگ اب جو دیوبندی کہتے ہیں یہ رامپوری ہی لکھنؤ میں چلی جاتی تو لکھنؤ ہو جاتے ہیں کلکتے میں چلی جاتی تو اس کی نسبت ہو جاتی مگر اس وقت کچھ لوگوں نے ان چیزوں کو سنبھال لیا حکمت عملی کیا تھی انہوں نے جب دیکھا نا انگریز آ گئے تو انہوں نے کہا بھائی دنیا تو بنتی رہے گی یہ کام چھوڑ دو آدمی زندگی میں ایک ہی کام کر سکتا ہے زیادہ نہیں تو یہ لوگوں کو چھوڑو یہ کرتے رہے کام توبے بنائیں بندوقیں بنائیں کارخانے لگائیں کچھ کریں یہ دین مٹ گیا تو کیا ہوگا انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں اور دین کا جو نظام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ چلا آ رہا تھا ہم اس نظام کو اپنا لیں اور ہم ان چیزوں کی تحقیق کریں اور اس کے وارث بن جائیں بس یہ تھا دیوبند اور کچھ نہیں یہی صحیح عقیدہ اب فرض کر لو دارالعلوم دیوبند میں جو اب اساتذہ ہیں ان کا عقیدہ بگڑ جائے تو کوئی یہ تھوڑے ہی کہے گا کہ اس بگڑے ہوئے عقیدے کو بھی لے لو ہم تو کہیں گے عقیدہ لو جو کتاب و سنت کے موافق ہے جو بزرگوں نے طے کر دیا یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کے بیچ چل پڑو دیوبند کا یہ عقیدہ رہا سن پچاس تک سن پچاس کے بعد اس میں پہلی دراڑ پڑی ہے پہلے سنت الجماعت کے عقائد ان سب بزرگوں کا جو کتابوں میں عقیدہ لکھا ہے وہ یہی تھا جو پیچھے سے چلا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس قبر میں جو مدینہ منورہ میں ہے زندہ کیسے زندہ دو صورتیں بزرگوں نے لکھی انہوں نے کہا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو واپس اس قبر میں بھیج دیا گیا اور اسے کشادہ کر دیا گیا یہ عالم غائب ہے کچھ لوگوں نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعلیٰ ہلی میں ہے اور اس روح کو اس جسم سے ایسا تعلق ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں پر زندگی یہ بزرگوں کا عقیدہ تھا دارالعلوم میں جو تھے یہ موقع نانوسوی رحمت اللہ علیہ کی آب حیات اگر آپ پڑھ سکیں کسی زندگی کے مرحلے پہ اس کا خلاصہ ہے یہ اس سے بحث نہیں ہے کہ بعد کے لوگوں نے کیا کیا پھر ایک طبقہ ایسا آ گیا جنہوں نے کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں زندہ نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے اعلیٰ علیشین میں باقی لوگوں کی زندگی ہے اور جہاں یہاں پر جس میں مبارک جیسے رکھا گیا تھا ویسے ہی اب تک محفوظ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ زمین انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو نہیں کھاتی یہ پہلی دراڑ تھی جو پڑی ہمارے ملک میں اس لیے پورا گروہ ایسا بن گیا جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اسی کی بنیاد پہ آگے چلو <clears throat> آگے چل کے انہوں نے کہا کہ تم جب مدینہ منورہ میں جاؤ سلام پیش کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں اب لوگوں نے کہا جی کیسے سنتے ہیں کیسے انہوں نے کہا چھوڑو اس بحث کو یہ ایسے ہی ہیں غیب کے حقائق ہیں ہماری اور آپ کی سمجھ میں آنے والے دوسری طرف جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نہیں سنتے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم محفوظ ہے اور روح کا اس کے ساتھ ایسا تعلق نہیں جیسے تم لوگ کہتے ہو پھر اس کی بنیاد پر دیوبند کا جو وہ حلقہ پاکستان میں ہے اب یہ سارے لوگ دو طرف ہوئے ہوئے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں دارالعلوم کے عقائد میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد میں دوسری دراڑ جو پڑی ہے دیوبند کے مسلک میں وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے کابر یہ لکھتے چلے آئے کہ یزید سنت الجماعت کی کتابوں میں عقیدے میں چھوڑ دو تیرہویں صدی کو اختلافات تو اس سے شروع ہوئے نا دیوبندی بریلوی اہل حدیث فلاں فلاں بھائی اس سے پہلے کی دنیا میں مسلمان تھے یا نہیں تھے ولی اللہ رحمت اللہ اس سے پہلے کے آدمی ہیں عقیدے کی کتابوں کو نکالو وہ کیوں نہیں دیکھتے ایک ساتھ نے اصرار کیا ہم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے میں نے کہا بھائی اس عقیدے کو ماننا کیا ضروری ہے ان کا جی بالکل ضروری ہے ہم نے کہا کتنا ضروری ہے ان کا جی کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے ہم نے کہا کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں دیکھو میرے بھائی بارہویں صدی تک جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں کسی عقیدے کی کتاب کی بات کرو صوفیوں کی بات نہیں کرتی تاریخ کی بھی بات نہیں کرتی تصوف کی بھی بات نہیں کرنی بات تو کھیل عقیدے کی کرنی ہے کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے کسی عقیدے کی کتاب میں لکھا ہوا صرف ایک جملہ مجھے یہ دکھاؤ کہ جو آج حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا یہ ضروری ہے عقیدہ ہے اور اس ضروری عقیدے کا جو انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں کرتا اب بھی ملتے ہیں بزرگ کئی برس ہو گئے کہنے یار عقیدے کی کتاب میں کیوں خام پر دوسروں کو کافر کہتے ہیں اور میں نے کہا اس کے برعکس عقیدے کی کتاب دیکھو تو عقائد میں فتح عالمگیری نے شامی نے ہر ایک نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ تھے جن تھے یا بشر تھے انسان تھے تو یوں کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا انا بشر میں جیسا ایک بشر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب میں قرآن میں اس کے انکار سے گزرا تو عقیدہ جو اوپر سے چلا آ رہا ہے امت کا یزید کے بارے میں یہ علاقے وہ فاسق تھا اہناف میں کتنے ہی لوگ اس کے کفر کے قائل ہوئے مثلا جساس ہیں یہ سورہ توبہ کی تفصیل ان کی دیکھو آکام القرآن میں وہ کہتے ہیں یزید اللعین یزید خدا قلعہ تو اس پہ حدیث کی کتابوں کو اٹھا لو تو ابو داود میں روایات مل جائیں گی کہ یہ کس طرح صحابہ رضی اللہ کا مذاق اڑاتے تھے یہ پورا یزیدی گروہ تھا یزید کے متعلق اچھا ہونے کا عقیدہ دیوبند میں کبھی بھی نہیں رہا اور یہ دوسری دراڑ پڑی اور پھر اب امت میں ایسے بہت لوگ مل جائیں گے جو اپنے آپ کو دیوبندی عقیدے کا کہتے ہیں لیکن وہ یزید کی حمایت کرتے ہیں اور اس آفت سے کم لوگ ہیں جو اب محفوظ ہیں وغیرہ ہوا کیا شیعت کے رد میں اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے کہا جی یزید بہت اچھا آدمی تمام یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کی حکمت دیکھیں اس کی بحث دیکھیں یہ ریئیکشنری ہے رد عمل ہے ایک گروہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر تاضر ہیں ہے نا عقیدہ ایک اس کے مقابلے میں ادھر توحید والے تھے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تو کیا اپنی قبر میں بھی نہیں چل وہاں بھی نہیں سنتے چھٹی کر انہوں نے کہا ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں انہوں نے کہا قبر میں بھی نہیں سنتے یہ اس کے بالکل برعکس زد میں آ گئے ایک طرف نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے خلافت ان کا حق تھا یہ تھا وہ تھا امامت کا عقیدہ اور نظریہ ان کے مقابلے میں جب آئے تو انہوں نے کہا یزید بہت ہی اچھا انسان تھا کربلا میں سب کچھ ٹھیک ہوا تھا یزید بھی المومنین کا اب یہ سارے کے سارے عروج کی چیزیں ہیں اور ہمارے بزرگ ہمیشہ اعتدال میں ان کا یہ نہ کرو کسی کے بھی رد عمل میں اس کا رد کرتے ہوئے ہم اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ ہم باطل پہ آ جائیں اللہ نے کہا شنان ادا اللہ تعالی کسی بھی گروہ کی مخالفت کسی بھی شخص کی دشمنی تمہیں اتنی آگے نہ لے جائے کہ تم اپنے دشمن سے انصاف کو بھول جاؤ دے اپنے دشمنوں سے بھی انصاف کرنا وہ اکرب الکوا تکوا کی راہ یہی تمہارے قابل نے کہا تکوا کی راہ یہی ہے کہ جو کچھ مرضی کہتے رہے یہ حضرات جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بنا دیتے ہم ان کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ قبر میں سنتے ہیں باقی جو کچھ مرضی کہتے رہے ہم ان کے مقابلے میں یہی کہتے ہیں کہ بڑا آدمی اہل کہتے کے رام رضی خان کا حق ہے ہمیں ان کی عزت کرنی ہے یہ دوسری دراڑ پڑی عقیدے میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ میں آگے چل کے خود جب کہیں گے نا کہ فلاں فلاں فلاں فلاں فاسق تھے جو اس امت میں حکمرانی پہ رہے ان میں وہ یزید کا نام دیتے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ تو بہت زیادہ بار بار مکتوبات میں یزید کے متعلق کہتے ہیں کہ یزید ایسا خراب تھا ایسا خراب تھا ایسا خراب تھا حتیٰ کہ فرنگی کافروں کے متعلق اس وقت انگریز نہیں آئے تھے اس وقت آئے تھے ڈچ سارا راستہ سمندری ہندوستان کا یہ ڈچ تھے جنہوں نے دریافت کیا تھا حضرت جدید رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ یزید نے اتنے برے کام کیے ہیں کہ ہیچ کافر فرنگ نہ بنا کوئی فرنگی کافر بھی اتنا بدتر نہیں ہوا جتنا یہ یزید بدتر یہ دوسری دراڑ پڑی اور تیسری دراڑ اب پڑی اور تیسری دراڑ وہ پڑی ہے کہ کچھ لوگوں نے بدعات کو دارلوم اور ان بزرگوں کی طرف منسوخ کرنا شروع کیا اور سلاۃ السلام اور اسی طرح کھڑے ہو کے سلاۃ السلام پڑھنا اور بدعات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو نال شریف کا نقش ہے اسے اپنے سر پہ رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی اس کے متعلق ایسی باہی روایات اور یہ سب چیزیں پھیلانا یہ تیسری درار پڑی اور اللہ تعالی نے جن لوگوں کو اس شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ امت کے اکابر کے عقیدے پہ قائم رکھا ہمارے زمانے میں بہت نکھرے لوگ جو صاف طور پہ اس مسلک کے محافظ تھے ان میں محمد یوسف صاحب اللہ کسی کی رعایت انہوں نے نہیں کی کسی کی رعایت نہیں کی انہوں نے کہا جو کچھ عقیدہ امت میں آج تک چلتا چلا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے ہمیں اپنی اپنی نسل کو وہ عقیدہ دینا ہے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا اس لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہاں یوسف صاحب اللہ چھپے نا آپ کے مسائل اور ان کا حل جنگ اخبار میں کالم آتا رہتا ہے اس کی دسویں چیز پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ کیسے جھوٹے لوگوں سے حضرت کا پالا پڑا تھا اور واسطہ پڑا کیا کیا جھوٹ بولتے رہے حضرت الدھیانوی صاحب رحمت اللہ دوسرا آدمی جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے جس نے ان سارے عقائد کو بالکل صاف اور واضح کیا اور کسی انتہا میں نہیں پڑے وہ چھپوال کے تھے قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ کی جتنی تصدیفات ہیں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد جو بھی وہ تو براہ راست دارالعلوم کے پڑے ہوئے تھے حضرت ندنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے انہوں نے جن لوگوں نے یزید کے حق میں لکھا حضرت بھی جواب دیا کرنا ہمارا مستق یہ نہیں ساری زندگی شیعہ کے خلاف لکھتے رہے لیکن کیا مجال ہے کہ ایک آدمی کا قتل ہوا چکوال میں جب بھی ایسے رجحانات آئے حضرت نے لکھا کہ نہیں ہم علمی اختلافات کے قائل ہیں لیکن مارنا ایک دوسرے کو یہ ہمارا مسئلہ بالکل اس شرافت سے زندگی بسر کی کہ شاید آپ لوگوں کو حیرت ہو کہ ان کی مسجد کے ساتھ شیعہ کا گھر تھا اس خاتون نے گھر بیچنا چاہا اور دوسری طرف آگے امام بارگاہ تھی تو امام بارگاہ والوں نے کہا یہ گھر ہمیں دے دو دے کے لیکن وہ عورت خود حضرت کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ جیسا شریف ہمسایا میں نے زندگی اب اسے اچھا آدمی نہیں دیکھا گھر آپ کو بیچنا ہے نے نہیں بیچنا اور گھر باقاعدہ حضرت کے ہاتھ بیچ کے گئی جہاں بھی کینیڈا یا جہاں چلی گئی اپنا گھر جاتے ہوئے اس لیے کہ مخالفت علمی ایک اور چیز یہ لڑائیاں جھگڑے خون مارنا یہ کیا ہے یہ کوئی اہل علم کا کام تھوڑا ہی ہے تو یہ دراڑیں پڑی اس میں یہ دونوں آدمی حق میں ہمارے حضرت حامد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تیسرے آدمی تھے جنہوں نے کتابیں لکھی اور ٹھیک دار کا یا شاہ اللہ رحمۃ اللہ کے جو مسئلہ پر موقف تھا انہوں نے اپنی کتابوں میں واضح کر دیا کبھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم کسی کو گمراہ سمجھتے ہیں جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے برعکس ایسے کرنے لگ جائیں اور ایسے چلے جائیں تو یہ چند ایک بزرگ تھے جنہوں نے اس کو لکھا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اب یہاں اہل سنت پر جماعت کے عقیدے کی بات کی انہوں نے کہا یہ چیزیں ہمارے عقل سے بھی ثابت ہیں اب آگے چل کے وہ ایک اور فرقے کا ذکر کرتے ہیں جس میں لوگوں کے عقیدہ فلسفے سے بات جگہ پہ متاثر ہے اس میں پھر انشاءاللہ شاء اللہ احتجاج کریں